اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے یقیناً اس میں دانشمندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں